لله رب العالمين ولا أقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد حضرات أساتذة الكرام اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں اور جس طرح کا نظام تعلیم اس ملک میں جاری کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر علماء کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں علما عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء جو ہے وہ زمین کا نمک ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ نمک اگر اپنی نمکینی چھوڑ دے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے نمک اپنی نمکینی چھوڑ دے تو پھر کھانے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا تو ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر علماء اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں یا جتنی زیادہ ذمہ داری ان پر ہے وہ ادا نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمک ان کا ہلکا ہو گیا ہے تو امت اس میں اس سے بڑا نقصان ہوگا دنیا کی تمام قوموں کا ایک رواج یہ ہے کہ وہ نظام تعلیم کے ذریعے سے اپنے ملک کے لوگوں کے ذہن کو بناتی انگریز جب آئے تو انہوں نے اپنا نظام تعلیم شروع کیا اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں لوگوں کا پورا مزاج بدلا انہوں نے دو سو سال میں ظاہر میں تو نام تھے مسلمان کے ہندوؤں کے ہندوستانی کہلاتے تھے لیکن سب کے افکار اور ان کے نظریات بدل کر یورپ جیسے ہو گئے تعلیم کے نظام کی وجہ سے اور یہ ہر حکومت کا یہ کام ہوتا ہے ہر ملک کی نظام تعلیم کی پالیسی الگ الگ ہوتی ہے برطانیہ انگریزی زبان بولنے والے لوگ ہیں کینیڈا والے بھی انگریزی زبان بولتے ہیں امریکہ بھی امریکی زبان بولتا ہے اور یہ تینوں ملکوں کے جو باشندے ہیں ان کا مذہبی ایک ہے یہ بھی عیسائی ہیں وہ بھی عیسائی ہے امریکہ والے بھی عیسائی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ملکوں کی نظام تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ اس میں فرق ہے امریکہ والے جو نام یہاں ہوتے ہیں برطانیہ میں اس کو اپنے یہاں جاری کرنا پسند نہیں کرتے اگر یہ لوگ ٹوائلٹ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کہیں گے ریسٹ روم بیت الخلا کو ریسٹ روم کہتے ہیں یہ الیکٹرک کا بٹن اگر ہم نیچے دبا کر اس کو یہ کرتے ہیں تو وہ اوپر والا کرتے اگر گاڑی جانب اثار میں یہ لوگ چلاتے ہیں تو جانب یمین سے وہ چلاتے ہیں ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کوئی امتیاز ہو وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک نیچر ہے یہ ان کا ایک خاص سوچنے کا انداز ہے زبان کے الفاظ بھی کچھ الگ الگ ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر زبان ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے وہ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر اپنے یہاں کے روایات کو سامنے رکھ کر نظام تعلیم بناتی ہے ہندوستان جب آزاد ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اس ملک کی اکثریت ہندوؤں کی ہے یقیناً وہ بات ہوگی کہ یہ اپنا کلچر داخل کریں گے یقینی بات تھی ہمارے اکابرین نے پہلے سے اس کو سمجھ لیا تھا انیس سو اڑتالیس میں دینی تعلیمی کونسل کا جلسہ ہوا بمبئی میں اور اس میں مولانا حضر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان کی چوٹی کے علماء اس میں شامل تھے سید صاحب بھی اس میں آئے ہوئے تھے سعید سلمان ندوی میں نے سید صاحب کو وہی دیکھا اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا محفوظ الرحمان نامی بہرائش والے سب بڑے بڑے علماء آئے تھے اور اس وقت لوگوں سے کہا گیا انیس سو اڑتالیس میں کہ بھائی مسلمانوں تم اپنے گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے قصبے میں بھی مکاتب کا سلسلہ شروع کرو ملک آزاد ہو گیا ہے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کا تعلیمی نظام بدلے گا چنانچہ شروع شروع میں تو نہیں لیکن اب بعد میں دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے انہوں نے ایسا تعلیمی نظام شروع کیا ہے پورے ملک میں کہ جس میں ہندو مذہب پہ احیاء ہو چھوٹی سی علیبا تاسا تاشا کی جو جماعت ہوتی ہے وہاں سے وہ لوگ شروع کر رہے ہیں بی جی پی والے وغیرہ وہ بالکل یو پی میں بہار میں پھر ان کے اپنے معتقدات ہیں ہندوؤں کی یہ ہے کہ سرسوتی دیوی کے سامنے نمن کرنے سے علم بہت آتا ہے تو ایک صاحب آئے انہوں نے مجھے لیپ ٹاپ میں دکھلایا نڈیات کے قریب ایک گاؤں میں ایک اسکول ہے وہاں کے پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں ایک مورتی رکھی سرسوتی دیوی کی اور تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ جو بھی اسکول میں آئے گا اس کو پہلے یہاں دفتر میں آنے کا اور اس کے ساتھ نمن کرو اور پھر اندر جاؤ اور اس گاؤں میں سید کے بچے سادات کے بچے میں نے ایک کتاب اٹھائی گجراتی کی پہلی پہلی پہلی جماعت کی اس پہلے صفحے پر ایک نظم ہے گجراتی زبان میں ایک عورت ہے اور وہ کھڑی ہے آفتاب کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اس کی طرح ہے اور گجراتی زبان میں وہ کویتا شروع ہوئی نمن کروں نمن کروں کہہ رہی سورج سے تو میں نے جب اس کو کہا اللہ میں نے کہی پہلی کلاس میں ہمارا بچہ شرک سیکھ رہا ہے یہ ہے ہمارے ملک کے حالات ان حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہم علماء کی یہ ہے کہ ہم ہمارے ہر گاؤں میں مضبوط مکتب کی بنیاد رکھیں اور اس میں ان کو توحید مضبوط کریں ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری وحدانیت کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جو سکتے ہم تو یہ و ہوا یہ نستعین پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے اس سے مدد مانگتے پھر اس کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب ہوا سرسوتی دیوی کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب ہوا یہ ہم کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ہیں اس لیے ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں ایک کمیٹی بننی چاہیے ہر ضلع میں علماء کی ایک کمیٹی ہو اور وہ ہر ہر گاؤں ہر ایک ضلع کا نقشہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ چلو ہمارے ضلع میں کتنی تحصیلیں ہیں اور ہر تحصیل میں گاؤں کتنے ہیں جس میں مسلمان ہیں بعض تو ایسے کہ پورے پورے یہ لوگ ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا دینا وہ اگر سرسوتی دیوی کو پوچھتے ہیں یا وندے ماترم بولتے ہیں ان کے پاس جی۔ جی۔ ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے معتقدات کے مطابق جو چاہیں کرے میرا اور آپ کا بچہ اگر ایسا کرتا ہے یہ فکر کی بات ہے مولانا ایک آدمی میں میوات کی طرف کے وہاں کھیم چار راستہ سر کے قریب جو ہے رہا تو ایک دن اس کا بچہ اسکول سے آیا اور اس نے کہا بابو جی نمسکار اس میں یہ کیا ہو نمسکار ہم تو اسکول میں یہی سکھاتے ہیں سرکار کرنے کا اللہ اس نے کہا کہ ہندو تہذیب سیکھ رہا ہے بس اس نے وہ گھر چھوڑ دیا تب میں کرائے پہ گھر رکھا وہاں لگے رہا ہے میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں آپ یہاں کے جائے کہا مولانا میرا بچہ اس طرح کر رہا تھا اور میرے میں آیا کہ یہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا یہ ہندو تہذیب سیکھ رہا ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں آیا ایک عام آدمی کو جو اپنے بچے کے ایمان کی اتنی فکر ہے اس کی بات ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ذمہ داری علما کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہی فرماتے تھے کہ بھائی دین کی جڑیں جو ہے وہ گاؤں میں ہیں ہمارے ہمارے یہاں ایک آنند قریب ایک قصبہ ہے سوجیترا انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ مولانا ہم دارالعلوم بنانا چاہتے ہیں مجھے معلوم ہو کہ کھیڑا ضلع میں مکتب کا نظام بہت کمزور ہے تو میں نے ان لوگوں سے کہا میری رائے نہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر جگہ دارالعلوم قائم کریں ہر جگہ مکتب قائم کرو اور مکتب جہاں کہیں پورے علاقے میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر درجات حفظ بنتے ہیں اور درجات حفظ میں سے کچھ بچے ایسے ہم کو مل جاتے ہیں جو دارالعلوم میں جاتے ہیں لیکن مکتب کی تعلیم تو اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی توحید میں ذرا بھی فرق نہ آئے ذرا بھی ہماری ہم سب مولانا صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں فسادات میں اگر ہمارے آدمیوں کو قتل کرے کرو شہید ہوں گے ہمارے مال کو تم لے لیتے ہو لے لو لیکن ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالو یہ بہت اہم بات حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ایمان پر اللہ کے واسطے یہ جو ہمارے سامنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے کہ ہر ضلع میں کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ایمان سے محروم ہو جائے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے دل میں عشق اور محبت نہ ہو ان کے دلوں میں سیرت تو بھائی ہمارے اکیڈمی مطلب کے مقاصد بیان کرتے تھے کہ یہ مطلب کیوں قائم کی جائے تو میں اختصار کر رہا ہوں ایک مقصد تو حضرات علماء یہ کہتے تھے اور خاص کر کے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی جب تبلیغ میں تھے وہ خاص طور پہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو پہلا کام مکتب کا یہ ہے کہ بچوں کا قرآن مجید بالکل صحیح پڑھائے تصحیح حروف تصحیح الفاظ یہ مکتب کے مقاصد میں سب سے پہلا ہے کیونکہ پہلے بات آسان سے شروع کریں گے تو اسی وقت سے اس کی زبان کوئی مکتب ایسا نہ ہو کہ وہاں بچہ صحیح نہ پڑھتا ہو اس کی محنت علما ہو صحیح ہے وہ نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ان کے عقائد کی طرف دھیان دو قرآن مجید صحیح پڑھائیں گے آپ اس کے بعد ان کے عقیدے صحیح ہو جائے اس پر محنت کریں ہر مکتب میں دیکھنا چاہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیسے ہیں چھوٹے بچوں کو عقیدے ہم پہلے تو ہمارے زمانے میں یاد کرواتے تھے ویشو سمر میں شروع میں عقیدے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں بالکل چھوٹا تھا اور مجھے یہ عقیدہ یاد کروایا گیا تمام عالم پہلے ناپید تھا پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا میں تو کچھ سمجھتا نہیں تھا کیونکہ میرے گاؤں تو چھوٹا سا کے ناپے تھا کہ کیا مانا نے لیکن حافظ صاحب کے لکڑی کی یہ وجہ سے ہم نے یاد کر کے دوسرے دن سنا دیا دوسرا عقیدہ تیسرا ہاں؟ بڑے سے بڑا ولی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا یہ بھی بیشتی زمر کے عقائد میں درد لیا تھا لیکن جب ہم مدرسوں میں گئے جب پتا چلا کہ صحابی کون ہوتے ہیں اور ولی کون ہوتا ہے پھر ہم نے اکابرین سے باتیں سنی کسی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہتر تھے یا حضرت وہ سمجھے کہ حضرت عمر عبدالعزیز بہت عادل گزرے ہیں ہو سکتا ہے وہ چونکہ ان کے اختلاف تھے حضرت علی رد اللہ تعالیٰ سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر انہوں نے کہا اچھا تو ان کے تقابل میں مجھے پوچھ رہے ہو تو میں عبدالعزیز اچھے تھے یہ حضرت حضرت معاویہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد میں حصہ لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کے جو جہاد کیا گھوڑے کے ناک کے بال میں جو غبار گھوڑے کے نتنوں پر جو غبار وہ غبار عبدالعزیز سے افضل ہے یہ ہے صحابی کا مرتبہ اچھا میں ایک مکتب میں گیا لڑکوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم تعلیم الاسلام تھوڑی دیر کے بعد تعلیم الاسلام پڑھ رہے تھے مکاتب میں پڑھا تھا اللہ میں نے کہا اچھا بھائی یہ کلمہ پڑھو پہلا دونوں نے پہلا کلمہ سنا میں نے کہا دوسرا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھا أشهد أن لا إله إلا اشد اللہ اشد الحمدن ابد ہو تو میں نے طلبہ سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اشد الحمدن ابد ہو رسول ہم سے کیوں کہلوا جا رہا ہے اتنا بھی کافی تھا کہ اشد الحمدن رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جیسے کلر اول میں ہے لا الہ الا اللہ لیکن یہاں دوسرے کلمے میں ہم سے یوں بلوایا جا رہا ہے کہ اب دو ہو رسول تو میں نے دیکھا کہ کوئی طالب علم جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ مدرس نے بات ان کے سامنے وہ ایک انسپیکٹر صاحب ہمارے یہاں اسکول کے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کسی مدرس کی کامیابی عدم میں کامیابی معیار آپ کے نزدیک کیا ہے کیونکہ وہ اسکول کے انسپیکٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کلاس میں سے اگر دو تین بچے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مدرس نے بتلایا ہے یہ جن لوگ سب بھول گئے انہوں نے محنت نہیں کی ہے لیکن اگر تیس بچوں میں ایک بھی نہیں جواب دیتا تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید ماسٹر صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے یہ بات میں نے ایک ڈیپوٹی انسپیکٹر سے تو میں نے کہا یہ بات سننے کی ہے تو کچھ علم نے مجھے نہیں بتایا کہ اب دہو ہوں غلط کیوں ہے پھر میں نے ان سے میں نے کہا بیٹا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا وقالت یہود عزیر ابن اللہ یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے وقالت نسارا الرسی ابن اللہ اور نسارا نے یہ کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے پچاسی کروڑ ہندو کرشنا کو اللہ کا اوتار مانتے کہ پرمیشور کا اوتار تو میں نے کہا دنیا کے تین بڑے مذاہب پوری عالم میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اس میں ٹھوکر کھا چکے ہیں کہ اپنے پیغمبروں کو انہوں نے خدا کا بیٹا شریعت ہم کو اس سے بچانا چاہتی ہے اس لیے یہ ہم سے کہا جا کہ آپ ایسی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول یہ کہلوایا تاکہ ہم یہود کی طرح خدا کا بیٹا نہ مانیں نصارہ کی طرح مسیح کو جیسے ہم بیٹا ان لوگوں کی طرح ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اوتار نہ مانیں یہ جی، عقیدے کی بات ہے یہ ہمارے اساتذہ مکتبوں میں جو پڑھاتے ہیں اگر وہ اس طرح طلباء کے عقیدے کو مضبوط کریں بھائی یہ اس لیے کہنا ہے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے یہودیوں کی طرح نہیں رکھنا ہندوؤں کی طرح ان کو اوتار نہیں مانتے ہم اللہ کے بندے تھے اللہ کے پیغام رساں تھے تو یہ اگر ہم بچوں کو تعلیم اسلام میں سمجھائیں تو ان کا فکر اور جگہ جگہ جگہ جگہ جہاں موقع آتا ہے ہم ان کے عقائد کو برابر یہاں تک کہ چھ سال کا جو ہمارا مکتب ہے چھ سال میں اس بچے کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اسکول میں پھر ان کو جو کچھ سکھلاتے رہے ان کو پر اثر نہیں وہ بتا دیں ان کو کہ اس کے خلاف آپ کو یہ بات سمجھائی جائے تو آپ بالکل نہ ماننا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم آفتاب کی پرستش نہیں کر سکتے ہماری یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی اگر یہ کہتے کہ تم اس کے سامنے نمن کرو اس کے سامنے اگر کوئی ماسٹر آپ کو کہتا ہے کہ سرسوتی دیوی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور نمن کرو تم کو شکشن میں زیادہ کامیابی ملے گی تعلیم میں تو آپ اس کو کہو کہ میرا میں تو مسلمان ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں علامہ آدم اللہ علام السان عالم یا عالم اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علامہ ربی فاحسن تعلیمی مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہت اچھا علم تھا اچھا، رسول یہ کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر ہم کا کو مانیں گے یہ ہم کو علم دے رہی اس بچے کو ہم ضرور بتائیں کہ علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگ نہیں کرتے طلبہ سے یہ دعا ہمیشہ کروانی چاہیے اللہ عمل و علم اللہم نسألوک علما علم یا اللہ ہم آپ سے علم نافع کی طرف ہیں علم نافع کے طلبگار ہے اللہ سے علم مانگ رہے ہیں وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھلائی لائی اور ہوتا ہی ہے کہ بچے ہمارے پاس مکتب میں آتے ہیں ہم ان کو یہ بات نہیں کرتے کہ بیٹا پہلے یہ دعا کر لو ایک منٹ کی بات ہے بیٹا یہ دعا پڑھ لے پہلے کہ اللہ عمین نسل کے علم نافع رسک شفاء شفا کل دا تینوں چیزوں آگے اللہ ہم کشادہ رزق عطا فرما تندرستی فرما علم عطا فرما پھر کیا چاہیے آدمی کو تندرستی ہے اس کے پاس رزق ہے اس کے پاس اچھا علم ہے لیکن علم مانگ رہے ہیں کس سے اللہ سے مانگ رہے ہیں سرسوئی ڈی جی سے نہیں مانگ رہے یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت میں اس لیے ہر ضلع میں علماء کرام راجستھان میں جہاں کہیں ہیں وہ کمیٹیاں بنائیں اور کمیونٹی بنا کر یہ دیکھیں کہ کس گاؤں میں مکتب نہیں ہے اور اگر مکتب ہے تو کس انداز کا چل رہا ہے مکاتب تو کئی جگہ چلتے رہتے ہیں لیکن قرآن بالکل صحیح نہیں پڑتا غلط قرآن پڑتا ہے اور مسائل بالکل نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں ضرور میں ایک جگہ نماز کے لے گیا تو اثر کی نماز ہو چکی تھی میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے شہر میں میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا السلام علیکم کا پوچھا بھائی کیا نام ہے محمد آپ کا نام کیا فضیل مجھے نام بتایا ماشاء اللہ میں جب بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا ہم نماز پڑھ کے بیٹھے کیا پڑھتے ہو تو میں گیارہویں میں ہوں کسی نے کہا میں بارہویں کلاس میں ہوں اور میں نے جب ان سے یہ پوچھ لیا میں نے کہا اچھا آپ لوگوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے کون تھے عمر کون تھے یہ بتائیے دسویں کا تہلم گیارہویں کا تعلم اسکول میں گیارہویں پڑھا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے میرے دل میں آیا کہ ہم لوگ کتنے غافل ہیں ہمارے مدارس عربیہ میں امت کے پانچ یا دس فیصد لڑکے آتے ہیں نوے فیصد لڑکے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا کون اس کے ایمان کی ذمہ داری لے رہا ہے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی پروگرام رکھے جائیں ان کو بلایا جائے چھٹی میں ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں تاکہ ان کا ایمان ان حالات کے اندر محفوظ رہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم سو نہیں سکتے اس وقت جو حالات اس میں گاؤں گاؤں میں ہمیں جانے کی ضرورت پڑ پیش آئے گی تو ہم جانا چاہیں اور دیکھیں حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مول صاحب میں جب اپنے وطن میں آیا تو یہ تو ڈاکوؤں کا علاقہ تھا بڈیلکھنڈ ڈاکو اور میں نے سوچا اچھا حضرت کی استدا تو بہت اعلیٰ تھی تو بڑی بڑی کتابیں پڑھا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ میری قوم جاہل ہے وہ ایمان نہیں جانتی اس میں ایک پورے بدیر شہر میں ایک بھی حافظ نہیں تھا حضرت حضرت نے خود مجھے سنایا کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو ایک بھی حافظ نہیں تھا تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی میں صدیق تم بڑے مدرسے میں جائے گا تو جب بڑی کتابیں ملے گی تنخواہ ملے گی لیکن اس قوم کا کیا ہوگا تو کہا میں یہاں بیٹھ گیا کٹورا میں اور میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پیدل جاتا تھا لوگوں کی منت سماج کرتا ہے اپنا بچہ دے دو کہ مال صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں کہا نہیں پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہم اس کو کھانا کھلائیں گے کپڑے جنگل کے لڑکے گاؤں کے آتے تھے ہتھوڑا مدرسے میں رات کو پیشاب کرتے تھے پخانا کرتے تھے اور حضرت اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے حضرت نے دھوئے ہیں ان کے بسترے اور حضرت جب یہ جملہ مجھ سے فرما رہے تھے ایک مجلس میں تو حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور فرما مولانا الحمد للہ اس وقت میں اس سال رمضان میں تین سو ہمارے افواج نے قرآن مزید سنایا کتنے جہاں ایک بھی حافظ نہیں تھا ایک صدیق بیٹھ گیا وہاں اور دیہات دیہات میں گھومتا رہا گاؤں گاؤں میں جگہ کو بلایا ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھا تعلق حضرت نے خود یہ واقعہ سنا ہے اپنی زبان سے کہ باندھا میں قریب ہے اسٹیشن ہے باندھا ہتھوڑا جانے کے لیے کیا باندھا میں ایک ہندو کے یہاں سے ہم سودا سلب لایا کرتے تھے تو ہندو مر گیا تو حضرت گئے اس کے بچوں کے پاس کیونکہ تعلقات سے سودا وغیرہ تو ان کی بیٹیاں بہت رونے لگی حضرت نے کہا کہ بیٹا مت کیا ہمارے باپ جی مر گئے ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہیں ہم کیا کریں گے یہ نے کہا نہیں نہیں میں تمہاری شادی کروا دوں نے اس کی تینوں بیٹیوں کی شادی حضرت صدیق صدیق نے کی اس کا یہ عطیزہ تھا کہ پورے علاقے میں جہاں کہیں مانا سدی صاحب جاتے تھے پوری ہندو قوم یا مسلمان کو بابا کہتے تھے جہاں ان کو دیکھا تو سب ہم ان کے مہمان گئے تو حضرت ہمارے ساتھ الہ آباد جانے کے لیے تیار ہو گئے میں نے بہت اشرا کیا حضرت رات کی گاڑی آپ نہ لائیں کہ نہیں نہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں باندھا کے اسٹیشن پر جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ بابا تعویذ چاہیے بابا تعویذ چاہیے تو حضرت چادر بھی دی پلیٹ فارم پر اور تعویذ لینا شروع کیا اتنے میں ٹرین آ گئی بھائی چلو چلو چلو گاڑی آ گئی الہ آباد اب وہ اسٹیشن ماسٹر وہاں کھڑا تھا اس نے کہا بابا آپ سب لوگوں کو لکھ کر دے دیجئے جب فارغ ہو جائیں گے جب میں سگنل دوں گا <laughs> گاڑی یہاں سے ہل نہیں سکے گی تو میرے ساتھ مولوی یوسف صاحب تھے کر کے کر کے میں نے ان کا یہ ہے بادشاہ لوگ جو لوگوں کے قلوب پر حکومت کر رہے ہیں لنگی پہنی ہوئی ہے ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے ایک معمول پہلی ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ایسے اشخاص کی ضرورت ہے اس ملک میں بھی راجستھان میں کوئی گاؤں ایسا باقی نہ رہے کہ جس میں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ تصحیح حروف ہو دوسرا کام ان کے عقائد کی تصحیح ہو تیسرا کام مسائل سے ان کو واقف کیا جائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے روزے کی کیا یہ مسائل تین چیزیں چوتھی چیز ان کو بتایا جائے کہ صحابہ کیسے چوتھی چیز حضرات صحابہ کے بارے میں ان کو واقف کم سے کم خلفۂ اربا کے بارے میں کم سے کم ان کو اور پانچویں چیز جو طلبہ کو ہمیں سکھلانی ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہندو تم اسکول میں جاتے ہو ایک ہندو تعلیم باہر نکلتا ہے اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے تم مسلمان ہو تم ایسا نہیں کر سکتے یہ ہمارا مذہب ہمیں نہ کہتا ہے کوئی کوئی ضعیف آدمی مل جائے راستے میں تو تم مسلمان ہو تم ان کو پہلے سلام کرو اور اگر ان کے ہاتھ میں بوجھ ہے تو تم کہو کہ لاؤ دادا ہم تمہاری تھیلی اٹھا لیتے ہیں یہ اخلاق ان کو سکھائے کچرا نہ ڈالو اتنی دکھ کی بات ہے مولانا کہ ہمارے مدارس گندے ہوتے ہیں میں ایک مدرسے میں گیا پیشاب میں میں بیٹھ نہیں سکا اتنی نظافت میں نے ایمان نظافت نے ایمان نظافت ایمان کا ایک حصہ ہے اور وہ قوم ایسی گندی رہتی ہے اور پھر مدرسوں میں گندگی کیا مطلب ہے اس کا ہم نے اسلام کے اس اصول کو ہی نہیں کہ نبی ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ نظافت ایمان ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ توبہ سے اندر کا دل صاف ہوتا ہے توبہ سے اندر کا دل صاف ہوتا ہے اس لیے اس کو پہلے لائے ہیں اس آیت میں ان اللہ یحب التوابی اور یحب المتطہرین پاک صاحب رہنا تو ان بچوں کو جو ہمارے پاس مکتب میں آتے ہیں ان کو گھڑی گھڑی کہے بھائی تم نے یہاں کاغذ کیوں ڈالا بیٹا جا اٹھا اس کو وہاں دسبین میں جاؤ ایک دن دو دن تین دن چار دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ خود بیان کرتے ہیں کن تو غلام ہے میں ایک بچہ تھا اور میں آپ سرسن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا وہ یدی سب ہاتھ میرا ہاتھ جو ہے وہ اس میں خانچے میں یہاں یہاں جا رہا تھا میں کبھی ادھر سے لکما لیتا تھا کبھی ادھر سے آپ نے دیکھا بچے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا خدا سب مل رہا بده قال بسم الله الرحمن الرحيم كل بيمينك ابناء فهمها السكة وكل من امامك سامنا الشيخ بتاعك سامنا السكة معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اس طرح تربیت حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی ایسے لوڑک کر گئے بہت چھوٹے تھے اور صدقے کی کھجورے رکھی ہوئی تھی انہوں نے لے کر منہ میں ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی نے کی کھجور فوراً آپ نے اٹھ کر ان کے منہ میں انگلی ڈالی کر نکال سب سادر نہیں کھا سکتے تو یہ ہم لوگ بہت ہے کہ چھوٹا بچہ ہے کھا لیں پھر بڑا ہو کر سمجھ جائے گا لیکن نہیں آپ تربیت فرماتے عبداللہ عباس سوار تھے پیچھے کن تو ردی فلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت آئی ہے رسول اللہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنے والی بات کر رہی تھی آپ ان سے کچھ مسئلے کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی ان کی طرف دیکھا تو آپ نے ان کو چہرہ پھرا دیا کہ دے یہ حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی رسول وسلم تربیت کے سلسلے میں بہت دھیان رکھتے تھے یہ غلط کرے اس کو بھی سمجھا وہ ایک بدو آ گیا مسجد نبی شریف میں اور اس نے مسجد ہی میں پیشاب کر دیا صاحب خیال رکھے کہ آپ نے خیال آتا اس میں روح ارے بھائی اس کو تنگ مت کرو پیشاب کر لینا جب بیٹھا ہے جب تک پیشاب کر لیا پیشاب سے ساری ہو لینے دیا مسجد نبی میں وہ تو سب کنکر ونکر تھے وہ سب جیسے فرش تو ہی تھے تو جب فارغ ہو گیا تو آپ نے صاحبہ سے کہا کہ وہ زمین جو ہے اس کو کھدج کر باہر پھینکو تو آئی کو علی ہلما پانی کا ڈول بہا دو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں ارے خوال علما پھر اس کو بلایا نہیں ڈانٹا غصہ نہیں کیا آپ نے کوئی برا بھلا نہیں کہا میں اور آپ ہوتے تو کہہ رہے جنگلی تو کہاں سے مسجد میں آ گیا کم بخت مجھے یہ طریقہ نہیں معلوم کہ مسجد ہے یہاں تو پوچھنے بیٹھ گیا ہم تو ایسا کہتے لیکن آپ شاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل نزدیک بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ نہ مساجد یہ مسجدیں جو ہیں ولا پخانے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے ان نما بونیٰ اللہ اللہ کی مسجد تو ذکر کے لیے بنائیں گے بھائی ایسا نہیں کیا کرتے یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے یہ ہے معلم اس کو کہتے ہیں معلم معلم ایسے ہوتے ہیں جو دل پر پتھر رکھ کر دیہاتی لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں دماغ میں سالبہ اپنے قبیلے کا سردار تھا نا وہ آئے آپ سب صحابہ کے ساتھ بیٹھا جی۔ وہ تو تلوار لے کر سامنے کھڑے ہوئے اس نے زور سے کہا میں نے محمد من کو تم نے محمد کون ہے کوئی بات ہوتی ہے ہم لوگ ہوتے کہ بھائی بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں پہلے آؤ السلام علیکم تم وہاں سے کھڑے کھڑے کہہ رہے ہو کہ نے محمد من کو صدیق اکبر نے جملہ حید البید المتقی کتنا پیارا جملہ کہا کتنا پیارا جملہ کہا حید البید یہ گورے سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ معاملہ میں تو جب اس جملے کو سنتا ہوں پڑک جاتا ہوں صدیق نے دو جملے کہا عدل ابیب المتقی تو اس نے کہا یا محمد وہ جمع انی ان کا وہ متشدد علیہ کا اے محمد میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں ذرا سخت سوال کروں اس پر بھی آپ اظہر نے کچھ غصہ نہیں کیا سل ماں سل ماں بدال جو آپ کو مناسب ہو آپ پوچھے کیا پوچھنا اس نے سوال کیا آپ نے جواب دیا اس نے سوال کیا آپ نے روایتوں میں اشکار شریف میں بھی ہے حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ معلم کے اوساق کیسے ہیں مارنے پیٹنے کی بات نہیں مارنے پیٹنے میں بچے ہمارے بھاگ جاتے ہیں اس میں سے اسکول میں ضرور جائیں گے اس لیے کہ وہاں ان کو چھٹی ملتی ہے کھانے کا ملتا ہے کھیلنے کے میدان میں ان کو لے جاتے ہیں اور مول صاحب ہمیشہ میں باہر نکلتا تھا کبھی کبھی آفس میں سے درجے حفظ کے قریب سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں لگتی ہے ایسی رہا تو وہ دیر میں ایسا چونکتا ہے تو میں نے دیکھا کھڑکی گئی میں آگے چلا گیا پھر میں نے آفس میں جا کر دو منٹ کے لیے آپ کو چھپنا ہے جب آ گئے تو حافظ صاحب سے میں نے مسافہ کیا اور خیریت پوچھی کہ آپ ٹھیک ہے اور آہستہ سے پھر میں نے کہا کہ حافظ صاحب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی درخت کا خرچ گزرا تھا تو آپ نے لکڑی اس طرح اٹھائی ہوئی تھی اور وہ چھوٹا سا گئی جب اس کو ایک قسم کی خوف اور دہشت ہوگی تو وہ جو یاد کیا رات کو وہی بھول جائے گا تو یہ طریقہ نہیں بچوں کے ذہن پر اس طرح کا اثر نہ ڈالو بچوں کو مٹھاس سے پیار سے اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صاحب کس طرح صحابہ کی تربیت کرتا الرسول رسول نام کی کتاب ہے عربی میں المعلم اس کو پڑھنا چاہیے اساتذہ اساتذہ کو بہت شفیق ہونا چاہیے اساتذہ کو ہمدرد ہونا چاہیے اپنے طلبا میں نے ایک واقعہ پڑھا امام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مولانا امام شافی رحمت اللہ علیہ شفا کا درد دے رہے تھے ایک ایسا تھا جو بیچارے کو سمجھ میں مسئلہ آ ہی نہیں رہا تھا کئی مرتبہ امام صاحب نے دہرایا دوہرایا وہ نہیں سمجھتا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ میرے رخا درس کیا کہیں گے یہ کب سے جمع کھا رہا ہے ہمارا ہوا ہے ہوتا ہے نا سبق میں تو وہ شرمندگی کے مارے کمرے میں سے باہر نکل گیا شرمندگی ہوئی کہ اتنی دیر سے امام صاحب سمجھا رہے میں سمجھا تو جب اس کو دیکھا امام صاحب نے کہ بیچارہ شرم کے مارے باہر گیا تو آپ امام صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے پیچھے گئے اس کو ایک دوسرے کمرے میں محبت سے بٹھایا اس کو مسئلہ سمجھانا شروع کیا یہاں تک کہ سمجھ گیا یہ جس کتاب میں میں نے یہ واقعہ پڑھا اس میں الفاظ یہ لکھے تھے تو میں سناتا ہوں آرمی کے فلم کمرے سے وہ شرمندگی کے مارے باہر نکلا امام شادی اس کے پیچھے گئے وہ اجلس اس کو دوسرے کمرے میں بٹھایا وہ کر رہا عالی مسلح تھا ہم یہ عبادت میں نے جب اس عبادت کو پڑھا میں نے کہ اللہ ہمارے ان بزرگوں کے دلوں میں کتنا درد تھا یہ نہیںارا آیا ہے کیوں نہیں سمجھتا میرا فرض ہے میں اس کو سمجھاؤں مارنے والنے کی بات نہیں تھی سمجھاؤں یہ آیا ہے علم لینے میرے پاس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں علم لینے آپ ہماری زبان سے ایسی بات نکلوائیں کہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے ان کو سب عطا فرما اساتذہ جب اپنے طلبہ کے بارے میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں رات کو کسی بھی شب میں اٹھ کر جہاں اور چیزوں کے لیے ہم دعا مانگیں اپنے لیے اپنے والد اس میں اپنے طلبہ کے لیے بھی دعا مانگیں اے اللہ کچھ بچوں کو ہم نے یہاں گھیر رکھا ہے تیرے دین کو سکھلانے کے لیے اے اللہ تو ہمارے ہمارے اندر اتنی استعداد پیدا فرما کہ ہم ان کی بات سمجھا سکیں مولانا عالمیاں صاحب جب گئے مصر میں انیس سو پچاس میں تو اظہر کی حالت انہوں نے بہت خراب دیکھی مولانا عالی میاں صاحب نے یہ اظہر کے طلبہ ایسے بے فکر ہے دین کی دعوت کا کوئی ان کے دل میں فکر نہیں تو شیخ الاظہر سے بات چیت کی شک ال اظہر متاثر ہوا آپ کی بات سے کہا کہ ابو جی، الحسن تم ایک کام کرو ایک رپورٹ لکھو جو شکایتیں ہیں وہ آپ لکھ کر دو مجھے تاکہ میں اپنی لجنا میں کمیٹی میں اس کو رکھوں مولانا نے رات کو بیٹھ کر ایک پوری رپورٹ لکھی اور ڈسپلن وکیل جو ہوتا ہے اظہر جو نائب ہوتا ہے شکل اظہر کا اس کو آفس میں دیا صبح نے جب رپورٹ پڑھی تو تو حضرت کے عربی دیکھ کر وہ بڑا متعجب ہوا اور پوچھا کہ تم نے کون سی عرب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پہلی مرتبہ میرا سفر ہے عرب محمد تم نے عربی زبان ایسی لکھی ہے میں حیران ہوں خیر مجھے جو بات سنانی ہے وہ دوسری ہے حضرت نے اس پوری رپورٹ میں ایک جملہ لکھا تھا جو ہر ایک مدرس کو اپنے دل پر حضرت نے اس رپورٹ میں یہ جملہ لکھا کہ وقت القل قوم امام اخلاد کبھی لقد القل قوم امام اخلاد کبھی یوم القیامت امام اللہ قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہر ایک ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے قوم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھا ہے اور تم قیامت میں ان کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کہ قوم نے ہمارے بچوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھا تھا اور تم نے ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی ان کی تجویز کی فکر نہیں کی ان کے اخلاق کی فکر نہیں کی ان کی نماز کی درستگی کی فکر نہیں کی تو اللہ کی ہم پوچھے ہماری بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری میں نے اس لیے مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے میری عمر اسی سال کی ہو گئی مجھے معلوم نہیں کہ دوبارہ آپ سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں میں آج تک پہنچا دوں یہ ہم نے اپنے اکادرین سے جو باتیں سنی اور ہمارے اکادرین کا جو فکر ہم نے دیکھا کہ ان کو رات دن یہ فکر تھی کہ ہندوستان میں امت اسلامیہ کے بچے شرک میں نہ چلے جائیں اور اس کی سب سے زیادہ فکر ہمارے اساتذہ کو کر دی تو یہ بات آپ سمجھ میں بات گئی اتنے سارے علماء ہیں اگر پورے راجستھان کا سروے کر کر ہر ضلع میں کہاں بچتی مسلمانوں کی وہاں مکتب ہے یا نہیں بڑے مدرسے کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ تو میں نے اثر کے بعد کہہ دیا کہ وہاں کس طرح تعلیم ہونی چاہیے اختصار کے ساتھ بات بیان دی مجھے اس وقت یہ بنیاد کی بات کرنی تھی مکاتب کے مقاصد کیا ہیں مکتب کے تصحیح الفاظ تجوید کے ساتھ پہلے بچے کو قرآن پڑھانا ہے عقیدے کی درستگی دوسری عبادات کے مسائل جو نواز وغیرہ پھر اخلاقیات بیان کرنے ہیں صحابہ کی سیرت ان کے سامنے بیان کرنی یہ اگر چھ یا سات سال میں ہم اتنا ان کو سکھا دیں تو ہمارا مقصد کامیاب ہو لیکن اگر ہم ایک مکتب میں میں گیا وہاں کٹیاوڑ میں گجرات میں اور اتنا کچرا مکتب میں تھا سب پڑا ہوا چپائیں ٹیڑھی ہے اور وہ شترنجا بھی ادھر سے ادھر میں نے مول صاحب سے کہا مول صاحب یہ مطلب اتنا گندا ہو سکتا ہے جس میں آپ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں جہاں ہم اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں وہ ایسا گندا لوگ ہیں مول صاحب ہیں حافظ قرآن ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسی گندی جگہ پر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا رہا ہوں بچوں کو صاف لوگ پہلے صاف ستھرا مکتب حضرت مولانا مہاراج الحسن صاحب کے بعد دیوبند میں ہماری متنوع تھی مہاراج کا نام تو سنا ہے جی، جی، جی۔ مدنبی وہ خاص انداز میں پڑھاتے تھے تو میں تو سماعت کر رہا تھا مدنبی کی لیکن بالکل اسی طرح بیٹھتا تھا جیسے آپ میرے سامنے روزانہ ڈرتے تھے لڑکے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے ایک دن یہ ہوا کہ ہم سب بیٹھ گئے حضرت کی عادت یہ تھی کہ بھائی پڑھو عبارت پڑھو کیونکہ بھی تو حضرت کتاب بھی نہیں کھول دیتے علم وہ اشعار پڑھتے تھے اور حضرت اس پر تقریب فرماتے تھے بہت یاد تھی ان کو تو اس دن میں نے دیکھا کہ حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ شروع کرو کتاب بلکہ میں نے چہرے پر ناراضی کہ آثار ماسٹر کے سامنے ناک ان کی کھل رہی تھی میں نے دو مرتبہ اس طرح اٹھا کر ان کی طرف دیکھا انہوں نے میری طرف دیکھا تو جب دو تین مرتبہ جب میری نظر ان کے ساتھ ہوئی تو فرمانے لگے کیا آپ لوگوں کو ہم متنبی پڑھائیں آپ کو ٹپائے رکھنے کا سلیقہ نہیں سپاہی تھوڑی سی ٹیڑھی تھی تو سپاہی جو تھی نا سامنے کی وہ ذرا سی ٹیڑھی تھی اس پر حضرت فرما رہے کہ جن کو سپاہی رکھنے کا سلیقہ نہیں ان کو میں محترم بھی پڑھاؤں میں نے دیکھا میں سپاہی ٹیڑھی پھر حضرت یہ تربیت سپاہی بھی ٹیڑھی تھی حضرت کو پسند نہیں تھا نظام ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا نظام جہاں لوٹا رکھنا ہے وہیں رکھو ہر ایک کو جوتے آپ کی ایک ہی جگہ پر رہنا چاہیے یہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ کی جوتیاں ایک ہی جگہ پر آپ کی کتاب آپ اس طرح رکھیں آپ کچرا ادھر ادھر پھینکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں جاؤ ڈسٹ بن میں ڈالو تو ان کی عادت بن جائے گی وہاں کینیڈا میں میں چھ مہینے رہتا ہوں وہاں بڑے بڑے پارک ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کینیڈین لوگ آتے ہیں کھانا وانا لاتے ہیں سب تو وہاں سب باکس رکھے ہوئے ہیں کہ گلاس بوتل ہے وہ یہاں ڈالو اگر دوسرے گتے کے جو ہوتے ہیں اس کو ڈالنے کی جگہ تو میں نے دیکھا کوئی باہر نہیں ڈالتا کوئی نہیں جلدی اجتماع ہوا وہاں ٹورنٹو میں چار پانچ ہزار آدمی جمع ہوئے ایک بڑا ہال کرایہ پر لیا مولانا میں کیا بتاؤں پیشاب خانے میں سب پانی پانی پانی باہر نکلے تو درمیان میں نو بجے وقفہ ہوتا ہے جماعت میں جی۔ وہ صبح کی تعلیم کے بعد تو لوگ باہر نکلتے تھے پارک میں بیٹھ کے کوئی سنبرا کھا رہا ہے تو وہیں ڈالا کسی نے کچھ اور کھایا وہ کاغذ پھینک رہا مسلمان قوم میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں آئندہ سال یہ لوگ بالکل یہ ہال کرایہ پر نہیں دیں گے ایسے ہی ہوا دوسرے سال گئے تو کہ نہیں ہم آپ لوگوں کو کرایہ پر ہم اپنی پہچان گندے انسانوں کی کر رہے ہیں ٹورنٹو ایئرپورٹ پر حاجی لوگوں کا قافلے کو استقبال کے لیے ہم گئے تو وہاں بچے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے پورا قافلہ آ رہا تھا حج سے تو وہ چپس کھاتے تھے تو کھایا اور کوئی کاغذ یہاں ڈال دیا اور وہ ایئرپورٹ اتنا صاف تھا آپ چلیں تو آپ کا چہرہ نظر آتا ہے ٹائلس میں وہاں کاغذ ڈال دیں اپنے بچے میرے ساتھ ایک مرد تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی تھی جس بینچ پر میں بیٹھا ہوا تھا میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ بڑی لاگواری کا کیسی قوم ہے یہ ہمارا سب گندہ مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ اللہ ہم ہم اپنی کیسی پہچان ان لوگوں میں بنا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ صاف کرنا وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آتے ہیں صاف کرنے والا آیا اس نے سب صاف کرنا شروع کر دیا وہ عورت دیکھتی رہی چنگم آتی ہے اچھا۔ وہ چکنی ہوتی ہے وہ کسی بچے نے ڈال دی تھی تو وہ چپک گئی تھی تو وہ صاف کرنے والا بغیر اس کو نکالے ہوئے آگے بڑھ گیا ایسا اچھا۔ وہ عورت دیکھتی رہی اس نے کہا ہے کہ انگریزی میں نے ایسا کیا اس کو کیوں نہیں صاف کیا اس نے وہ ایک لوہا لوہا کی ایک چیز تختی لاری میں وہ نکلی اس نے ایسے پوچھا پھر کوئی لکوڈ چیز کی وہ اس عورت کو اپنے ملک کے یہ ایئرپورٹ کی صفائی کا اتنا خیال ہے کہ وہ دھواں گیا تو اس کو واپس بلا کر صاف کروایا یہ میری قوم ہے جو ڈال دیں یہ اس بات ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت اس طرح کی نہیں کی ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت گھر میں اور مکتب میں ان کو بتائیں کہ ہم لوگ کون ہیں مسلمان کس طرح صاف ستھرا رہتا ہے ہمارے یہاں کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کچرا ادھر ادھر ڈالے ایک صاحب آئے وہاں ترکے سر اور دیکھا کہ پارک بنا ہوا ہے صاف صفائی ہوتی تو میرے پاس بیٹھے کا والا نا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ پرانا معنی ہونے اچھا کہیے تو آپ نے تو مدرسے کو اسکول بنا رکھا ہے میں بات نظر آئی میں نے کہا آپ کو کیا بات ایسی نظر آئی کہ آپ کو کہا آپ نے یہ باغ لگا رکھا ہے اور یہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جہاں الحاد کی تعلیم ہوتی ہے یونیورسٹی میں کالجز میں وہاں تو پارک لگے ہوئے ہیں وہاں صاف ستھرے یہ ہیں تو وہاں خدا کی بغاوت کی تعلیم ہوتی ہے تو وہ تو صاف رہیں اور یہاں خال اللہ اور خال رسول پڑھا جاتا ہے وہ آپ کہتے ہیں نالیاں بہتی رہیں ڈیلے پڑے رہیں آپ ایسا چاہتے ہیں یہ فکر مسلمانوں کا کتنا غلط فکر ہے اس قوم یہ فکر ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے کوئی مطلب ہی نہیں کہ مسلمان کا مطلب ایسا ہو یا اس کا مدرسہ ایسا ہو کوئی بھی آ جائے مولانا ہم نے اپنے گاؤں میں جو اسکول بنایا ہے اس کو اتنا صاف رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کوئی آفیسر آتے ہیں تو وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں اب ایک آدمی آئے تھے سلپی کی صاحب دلی سے ان کو میں لے گیا جی۔ ایک صدی صاحب ہیں جو بہت بڑے آفیسر ہیں گورنمنٹ کے بہت اسکول دکھوانے لے گیا تو وہ چلتے چلتے انہوں نے سب دیکھا ایک جگہ کھڑے ہو کر ان کا آسان میں ملا کہا صدی کے ساتھ کیا بات ہوئی تو کہا میں جو امریکہ گیا تھا تو وہاں کے اسکول وغیرہ دیکھ کر میرے دل میں آیا تھا وہ اللہ کہ کوئی مسلمان کا ایک اسکول ایسا ہو صاف ستھرا کہا آج آپ کا اسکول دیکھ کر میں نے الحمد للہ پڑھا تو چلو ایک اسکول ایسا ملا تو اپنے ادارے جو جتنے بھی ہیں چاہے چھوٹا مکتب ہو پہلا کام مکتب شروع ہوتے کہ میں اس کو سام پیشاب خانے میں اس طرح جاؤ چپل اس طرح رکھو ان کو روز تربیت ہوگا چپل اس طرح رکھی جاتی ہے آپ اس طرح چلے آپ یہ کام کریں آپ کے یہ اخلاق ہونا چاہیے تو پھر وہ اسی طرح بڑے ہو جائیں گے جیسے سکھایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین دیں کہ جتنے مکتب میں پڑھانے والے علماء ہیں ان کے بارے میں میں نے حضرت بن نوری سے سنا دابیر میں حضرت بن نوری پڑھاتے تھے تو انہوں نے خاطر پوچھی وہاں اس وقت ہم میں حاضر کہ بھائی یہ جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مکتب میں جو علماء پڑھاتے ہیں وہی علماء ربانی ہیں حضرت بھی فرمایا تھا اپنے تقریب میں اور دلیل وہ دی تھی کن ربانین بیما کن تم تو عالمون کتاب وہ بیمہ کن تم قرآن سے کیا آیا ہے لیکن تم ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون اور اس پر حضرت نے فرمایا کہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس آیت کے ذیل میں ایک, ایک بات ہے انہوں نے کہا کہ کون ہے من هو العالم الربانی من هو العالم الرباني عالم الرباني كون ہے الذي يعلم الصغار قبل الكبار الذي يعلم الصغار قبل هذا هو العالم الرباني ربانی تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو مکتب میں پڑھانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں آپ عالم ربانی ہیں حضرت نے یہ جملہ بھی تھا مجھے ٹھیک یاد ہے کہ اگر یہ مکتب کا مدرس اس بچے کو نہ پڑھاتا تو میرے پاس بخاری پڑھنے کون آتا جی یہ جملہ فرمایا تھا اس تقریب میں یہ تو آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ نے اس کو پھر دو جملے اور اور بڑھائے بڑھائے وہ پڑھنے لگا پھر وہ عربی کتاب پڑھنے لگا پڑھتے پڑھتے پڑھتے وہ اس درجے پر پہنچا کہ وہ بخاری میں پہنچا لیکن فاؤنڈیشن تو آپ کے ہاتھ کا ہے جو فاؤنڈیشن ڈالنے والا ہوتا ہے وہ فلم جو ہوتا ہے جو اول ٹیڑھی رکھتا ہے تو آسمان تک سوریا تک دیوار ٹیڑھی جاتی ہے خشت اول ہر معمار کج تا سریا می ود دیوار کج پہلی اینٹ جب معمار ٹیڑھی رکھتا ہے تو سریا ستارے تک اگر دیوار آپ لے جاؤ وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جانے والی ہے مکتب میں اگر آپ نے محنت نہیں کی تو وہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے جائیں گے اوپر اس لیے علماء ربانی ان کا کام ہے کہ ان کے الفاظ صحیح کریں ان کے عقائد درست کریں ان کو رسول رسم کی سیرت بتائیں ان کو اسلامی اخلاق سے مزین کریں اور ان کو بتائیں کہ مسائل ضروریہ کیا ہیں کس طرح نماز پر باقاعدہ ان کو وضو کرنا سکھلائیں ہاؤس پر لے جا کر عمل عمل سکھلانا ہے عمل ان کو نماز پڑھائیں کہ دیکھو نماز کا بیان پڑھو اب ہمارے سامنے عمل تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کیسے پیٹ کیسے رکھتے ہو جس دن آپ کے ہاتھ کہاں پر ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو کس طرح ہے ان کو عملاً پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں صحابہ کے سامنے یہی باتیں آپ وسلم نے بیان فرمائی اور حضرات صحابہ نے تابعین کے سامنے عمل کر کے بتایا جس کو لوگ کہتے ہیں نا پریکٹیکل تعلیم یہ پریکٹیکل تعلیم تو شروع سے رسول اللہ وسلم کے زمانے سے آپ نے عمل کر کے بتایا اس طرح کرو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کما ہمارا تم انہیں سلی مجھے جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسی نماز تو بچے کو بتانا میں یہاں بیٹھا ہوں کیسے پڑھتے کفن بیس دسمبر میں کفن کا مسئلہ آتا ہے نہیں جی۔ کہ مدعا کو کفن کیسے پہنا جائے آپ صرف مسئلہ پڑھا دیں گے تو قبل میں بات نہیں آئے گی آپ لے آئیے گڑیا کو بازار میں سے جو بڑی گڑیا ہوتی ہے وہ مردہ کی حیثیت سے اس کو رکھیں اور پھر ہوگا اچھا اس کو کفن پہنا مرد کے کفن کس طرح پہنایا جاتا ہے املن بیا تب جا کے وہ کفن پہنائے گا دیہاتوں میں تو ایسی ضرورت پڑے گی کفن پہنانے والے کی اگر آپ نے مکتب میں اس کو نہیں سکھایا تو وہ کیسا کرے گا یہ پریکٹیکل نالج دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجہ کو مزید ہے دیکھیے میری تو یہ حیثیت نہیں کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کہوں میں چھوٹا ہوں آپ لوگوں سے لیکن یہ ہے کہ حضرت نے مجھے کہا کہ بھائی ہمارے اساتذہ آئے ہیں تو مکتب کے سلسلے میں کچھ بات ہو جائے تو مجھے میں نے اپنے اکادری سے جو باتیں سنی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمایا کہ بول آن نہیں رو آیا میری طرف سے ایک آیت کا بھی اگر تم کو علم ہو دوسروں کو پہنچو حضرت الوداع میں جو خطبہ دیا تھا آپ نے عرفات میں تو پورے خطبے کے بعد آپ نے یوں فرمایا اللہ البلق میں نے آپ کو بات پہنچا دی البلق میں نے پہنچا دی البلق تین مرتبہ پوچھا صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا کب بلق پر آپ نے یہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ دوسرے جو حاضر نہیں ان تک میری بات کو پہنچا دو تو یہ آپ کا جملہ جو ہے اللہ فضی و شاہد الحد یوم الخیام جو مدرسے ہم نے حدیث ہم نے پڑھی وہ آپ کی بات سنی اب اس کو ہمیں پہنچا یوم قیام چونکہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے الفاظ میں فرمائی کہ سن لو اللہ کا ترجمہ کان کھول کے سنو ہمارے یہاں مدیر سے ترجمہ کر رہے تھے کہ خبردار ہو جاؤ اللہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو جی۔ اللہ فلی ولغ شاہد الخا جو لوگ حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دیں ہم نے اساتذہ سے جو باتیں سنی ہم نے آپ تک پہنچا دیں ہم اتنے سارے علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر یہ اپنے اپنے اپنے حلقوں میں سب جگہ اس کی تحریک چلائے کہ بھائی ہمیں مکاتی کا نظام مضبوط کرنا ہے وہ کریں گے تو جس طرح کی جو بات میں نے کی کہ وہ لوگ دارالعلوم قائم کرنا چاہتے ہیں میں نے کہ نہیں آپ پہلے سے اس وقت انچالیس مکتب نے شروع کی اور انشاءاللہ تحصیل وائز کمیٹیاں بنا لیں گے یہی کام ہے سر اگر اتنا کام بھی ہو گیا کہ تحصیل کے بتائی کمیٹی بنا کر پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں کمزوری ہے اس کے پیچھے جائیں اپنا وقت خرچ کریں بغیر پیسے لیے ہوئے ہمارا اجر اللہ کے اوپر ان اللہ علیہ اجرا اجرا لا ان اللہ بس یہ ہم نے مکتب میں اگر تین گھنٹے پڑھانا ہے جو مکتب میں ہم پڑھاتے ہیں جس کی جو تنخواہ مل رہی ہے جو امامت کی مل رہی ٹھیک ہے وہ مجبوراً ہم لے رہے ہیں لیکن ہمارا جو باقی کا وقت ہے وہ اس فکر میں ہے کہ کہاں کمزوری کون پڑھنا چاہتا ہے گاؤں میں کون ایسا آدمی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مولانا میرا قرآن صحیح کرو ادا بھائی بیٹھ جا بیٹھ جائیں قلم رسول اللہ علی ری سے فرمائے یا علی علی من اے اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دیں تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے یا علی اللہ بکا میں طالبینوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں عربوں کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت کی عرب میں بہت عمدہ قسم کا اونٹ ہوتا تھا تو اس زمانے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک آدمی کو بھی ہدایت پہ ڈال دیا میں اس گاڑی سے زیادہ میسیجز گاڑی بہت قیمتی ہوتی ہے جرمنی کی تو میں کہا اب اب لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ میسیجز سے زیادہ قیمتی ہے ایک آدمی کی ہدایت وہ شور ہوں نہیں سمجھیں گے نا انڈیا والے ان کے سامنے تو یہ سب گاڑیاں ہیں اوڈی ہے اپولو ہے فلانی گاڑی ہے میسیجز ہے ان کو یہ بات سمجھا ہے اگر آپ کو کوئی میسیجز گاڑی دے اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی ایک کو ہدایت دے تو وہ زیادہ بہتر ہے تقسیم کے طریقے الگ الگ مفہوم رسول اسلام کا یہی ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز دنیا کی تمہیں ملے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایک آدمی کو تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے یہ اصل میں اس کا منشا ہے اصل دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك خدمت کی توفیق دے اور اس کو قبولیت اخلاص جو کام اخلاص